حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لوگ پہلے زمانے میں حج کے دوران میں خرید و فروخت کیا کرتے تھے اور مذکورہ بالا کے ہم روایت کیا مواسم الحج تک سننے ابوتابوت حدیث نمبر ایک